الباب السادس والستون باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم حضرت بریدہ رضی اللہ اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا بس اب تم زیارت کیا کرو مسلم وعن عائشة رضی اللہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد اے مسلمان بستی والو تمہیں سلام ہو تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں اے اللہ بقی والوں کو بخش دے وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله الله بكم لاحقون أسأل لنا ولكم العافية رواه مسلم حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ انہیں سکھلاتے تھے کہ وہ یہ دعا پڑھیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية اے مؤمنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والو تم پر سلام ہو اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہیں ملنے والے ہیں میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا السلام علیکم القبور یغفر اللہ ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر اے قبروں والو تم پر سلام ہو اللہ ہمیں اور تمہیں بخش دے تم ہم سے پہلے گزر جانے والے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اسے ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے